السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ ہر طرح کی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہمسائے ملک سے ایک کہانی جانتے ہیں نا ہمارے ہمسائے میں کون کون سے ملک ہیں نہیں جانتے اپنے امی ابو سے پوچھیے گا ہم تو لائے ہیں چین سے ایک کہانی جو کہ بڑی مشہور ہے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے سن بھی رکھی ہو عنوان ہے پانچ عجیب بھائی ایک دفعہ کا ذکر ہے پرانے وقتوں میں سمندر کے کنارے چین کا ایک گاؤں بسا ہوا تھا جس میں ایک بوڑھی ماں اپنے پانچ نوجوان بیٹوں کے ساتھ رہا کرتی تھی اس کے پانچوں بیٹوں کی شکلیں اور جسامتیں اتنی ملتی جلتی تھیں کہ جیسے مٹر کے دانوں میں پہچان نہیں ہو سکتی اس طرح ان کو بھی کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ وہ کون سا بھائی ہے لیکن دراصل وہ بالکل ایک جیسے نہیں تھے کیونکہ قدرت نے انہیں مختلف خوبیوں سے نواز رکھا تھا ان کا سب سے بڑا بھائی اپنے منہ میں پورے سمندر کا پانی بھر کر رکھ سکتا تھا دوسرے بھائی کی گردن فولاد سے بنی ہوئی تھی تیسرا بھائی اپنی ٹانگیں جتنی لمبی کرنا چاہتا کر سکتا تھا چوتھے بھائی کو کسی بھی شدت کی آگ نہیں جلاتی تھی اور پانچویں بھائی میں صلاحیت تھی کہ وہ سانس لیے بغیر بھی زندہ رہ سکتا تھا سارے خاندان کے لیے روٹی بڑا بھائی کماتا تھا وہ مچھلیاں پکڑا کرتا تھا وہ اکیلا سمندر کے کنارے جاتا اور مچھلیوں کو ان گنت تعداد میں پکڑ کر گھر لاتا یہ سارے بھائی اپنی یہ خوبیاں کسی کو نہیں بتاتے تھے تاکہ لوگ انہیں عجیب نہ سمجھیں سارے گاؤں کے لوگ بڑے بھائی کی منتیں کرتے کہ وہ ان کے بچوں کو بھی وہ طریقہ بتا دے جس سے وہ اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑ لیتا ہے لیکن وہ ہمیشہ انہیں کچھ بتانے سے انکار کر دیتا لیکن ایک دن گاؤں والوں کی ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے اس نے گاؤں کے سب لڑکوں کو ساتھ لیا اور سمندر کی طرف چل دیا تاکہ وہ انہیں ڈھیر ساری مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ سمجھائے جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو اس نے ایک گھونٹ میں سارے سمندر کا پانی اپنے منہ میں بھر لیا پھر اس نے لڑکوں کو اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سوکھے سمندر کی تہ سے جتنی چاہیں جلدی جلدی مچھلیاں پکڑ لیں لڑکے بھاگ کر سوکھے سمندر میں گھس گئے لڑکوں نے دیکھا کہ سمندر کی سوکھی تہ میں انہیں بہت خوبصورت رنگوں والے گھونگے دکھائی دیے وہاں بہت سے خوبصورت سیپ اور پتھر بھی پڑے ہوئے ملے وہ فوراً مچھلیوں کو اکٹھا کرنے کے بجائے انہیں اکٹھا کرنے لگے انہوں نے پتھروں سے اپنی جھولیاں بھر لیں جب کچھ دیر ہو گئی تو بڑا بھائی پانی کو منہ میں بھرے ہوئے بہت تھک گیا اس لیے وہ لڑکوں کو اشارہ کرنے لگا کہ وہ جلدی سمندر کے کنارے واپس آ جائیں لیکن وہ تو اس سمندری خزانے کو جمع کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ انہوں نے بڑے بھائی کے اشارے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور سوکھے ہوئے سمندر کی تہ میں آگے ہی آگے بڑھتے رہے بڑا بھائی تنگ آ کر اچھلنے کودنے لگا لیکن پھر بھی گاؤں کے لڑکوں نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہ دیکھا آخر جب بڑے بھائی کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ پھٹنے والا ہے وہ اب سارے سمندر کا پانی اپنے منہ میں نہیں سنبھال سکتا تو اس نے سارا پانی واپس سمندر میں انڈیل دیا اور گاؤں کے سارے لڑکے اپنے لالچ کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گئے جب بڑا بھائی گاؤں میں پہنچا تو وہ لڑکوں کے گھروں کے آگے سے گزرا تو ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ ان کے بچوں نے کتنی مچھلیاں پکڑ لی ہیں اور وہ کب گھر آئیں گے بڑا بھائی بہت افسردہ تھا اس نے اپنے پڑوسیوں کو سارا واقعہ سنایا اور انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس افسوسناک واقعے میں اس کا کوئی قصور نہیں اس نے سب کو بتایا کہ کس طرح اس نے لڑکوں کی منت کی کہ واپس آ جائے لیکن انہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا تو اسے مجبوری میں پانی سمندر میں دوبارہ ڈالنا پڑا ویسے بھی وہ اتنا پانی کہیں اور نہیں پھینک سکتا تھا لیکن پڑوسی بہت غصے میں تھے انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا انہوں نے اسے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاؤں کے نمبردار کے پاس لے گئے جو گاؤں کا منصف بھی تھا اور اسے ساری بات بتائی تو اس نے فیصلہ کرتے ہوئے بڑے بھائی کو کہا <clears throat> تم اپنی ذمہ داری پر لڑکوں کو ساتھ لے کر گئے تھے تو یہ بھی تمہاری ہی ذمہ داری تھی کہ انہیں واپس بھی لاتے اس لیے سزا کے طور پر کل تمہاری گردن کاٹی جائے گی یہ سن کر بڑے بھائی نے نمبردار سے درخواست کی کہ مرنے سے پہلے وہ ایک دفعہ اپنی بوڑھی ماں کو ملنا چاہتا ہے تو اس نے بڑے بھائی کو اجازت دے دی بڑا بھائی اکیلا گھر آیا اور آ کر سارا معاملہ بھائیوں کو بتایا تو اس کے چھوٹے بھائی جس کی گردن فولاد کی بنی ہوئی تھی نے کہا تم اپنی جگہ مجھے جانے دو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم ہو یا تمہاری جگہ میں ہوں کیونکہ ہماری شکلیں تو اتنی ملتی جلتی ہیں اور کسی بھی صورت میں میری گردن نہیں کاٹ سکیں گے لہٰذا اگلے دن چھوٹا بھائی نمبردار کی عدالت میں گیا اور کہنے لگا جناب بہت شکریہ آپ نے مجھے میری ماں سے ملنے کی اجازت دی بس اب میں مرنے کے لیے تیار ہوں پھر چھوٹا بھائی اس لکڑی کے ٹکڑے کے پاس بیٹھ گیا جس پر اس کی گردن ماری جانی تھی اور اپنی گردن اس لکڑی کے ٹکڑے پر رکھ دی تب جلاد نے اپنی تیز دھار تلوار سے اس کی گردن پر وار کیا لیکن تلوار اس کی گردن پر لگ کر اچٹ گئی اور اس کی گردن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا یہ دیکھ کر فوراً ایک اور تلوار منگوائی گئی جو زیادہ تیز تھی اور پھر ایک اور تلوار لیکن ہر دفعہ وہی ہوتا جو پہلے ہو چکا تھا کوئی تیز دھار تلوار اس کی فولادی گردن کو نقصان نہ پہنچا سکی بلکہ اس کی دھار کند ہو گئی آخر وہ جھنجھلایا ہوا جلاد اسے واپس نمبردار کے پاس لے گیا اور کہنے لگا محترم اس کی گردن کاٹنا ناممکن ہے کیونکہ اس کی گردن فولاد سے بنی ہوئی ہے منصف نے نیا حکم سنایا ہاں اس شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے جب یہ فیصلہ چھوٹے بھائی نے سنا تو اس نے کہا جناب میں آج ماں کو الوداع کر آیا تھا لیکن کیونکہ مجھے کل سمندر میں ڈب ہویا جائے گا تو مجھے دوبارہ ماں کو ملنے کی اجازت دی جائے مکھیا نے اسے پھر اجازت دے دی بھائی گھر واپس آیا اور انہیں دوبارہ مشورہ کیا یہ سن کر وہ بھائی اپنی ٹانگیں اپنی مرضی سے لمبی کر سکتا تھا اس نے کہا سو میں جاؤں گا لہٰذا اگلے دن تیسرا بھائی عدالت میں پہنچا کسی کو بھائیوں کی تبدیلی کا ایک دفعہ پھر علم نہ ہو سکا اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ لے جایا گیا اور اسے وہاں سمندر میں پھینک دیا گیا لیکن ڈوبنے کی بجائے تیسرے بھائی نے اپنی ٹانگیں اتنی لمبی کر لیں کہ وہ سمندر کی تہ کو چھونے لگیں اب بھی اس کا سر پانی سے باہر تھا اسے نکال کر پھر کشتی میں بٹھایا گیا اور مزید گہرے سمندر میں لے جایا گیا لیکن اس کی ٹانگیں سمندر کی گہرائی جتنی لمبی ہوتی گئیں اور وہ ڈوب نہ سکا اسے ایک دفعہ پھر نمبردار کے سامنے پیش کیا گیا اس دفعہ نمبردار نے حکم دیا کہ اسے ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیا جائے تب ایک دیگ میں تیل ڈال کر اسے ابالا جانے لگا تو اس نے ایک دفعہ پھر نمبردار سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی ماں کو مل کر بتا سکتا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے نمبردار مان گیا جب اس کے بھائیوں نے منصف کا یہ فیصلہ سنا تو چوتھا بھائی جیسے آگ نقصان نہیں پہنچاتی تھی اس نے کہا کہ یہ سزا وہ جھیلے گا تب ادھر جب تیل کڑکنے لگا تو چوتھے بھائی کو دیگ میں پھینک دیا گیا وہ اس بڑی دیگ میں یوں تیرنے لگا جیسے کسی ٹھنڈے پانی کی جھیل میں وہ جلادوں کو کہنے لگا یار آگ اور تیز کرو یہ تیل تو گرم ہی نہیں ہوا جب جلادوں کو یقین ہو گیا کہ آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑتی تو اسے دوبارہ نمبردار کے پاس لے گئے نمبردار نے سارا معاملہ سن کر سارے گاؤں کی پنچایت بلا لی کہ اب کیا کیا جائے تب سب نے فیصلہ کیا کہ اس قیدی کو مارنے کا ایک ہی طریقہ بچا ہے کہ اسے ایک بڑے سے کریم کے کیک میں زندہ گاڑ دیا جائے سبھی لوگ آٹا اور چینی اکٹھی کر لائے گاؤں سے باہر اینٹوں کا ایک بڑا چولہا بنایا گیا ایک دفعہ قیدی کو پھر سے ماں کو ملنے کی اجازت دے دی گئی تو اس بھائی کی جگہ پانچویں بھائی کو گاڑ دیا گیا البتہ اسے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ سانس لیے بغیر زندہ رہ سکتا تھا جب رات کو سب اس بات سے مطمئن ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے کہ انصاف ہو چکا ہے تو پانچواں بھائی کیک سے نکلا اور گھر چلا گیا اور باقی بھائیوں اور ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا کہانی ختم پیسہ ہضم کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ